خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ سلسلہ دروس دربار ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین جاری ہے سب سے پہلے ہم جس بات پہ اپنے معروضات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے شان ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق انسان پیدا فرمائے ہیں تو اب ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں ماننے والے بھی ہیں نہ ماننے والے بھی ہیں تو یہ ایک واضح بات ہے مسلمہ بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمان افضل ہیں پھر مسلمانوں میں بھی اللہ نے مدارج ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی مدارج رکھے ہیں لیکن سب سے بڑا درجہ سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی شان جو ہے وہ انبیاء اسی لیے ایک قرآن پاک کی آیت میں ایک ترتیب سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الا اکما اللہ علیہم من علیہ والصدیقین والشہداء والصالحین و شہدا پہلا درجہ جو ہے وہ انبیاء کا اس کے بعد صدیقین اس کے بعد شہدا کا اس کے بعد صالحین اور انبیاء علیہ السلام میں پھر زیادہ شان جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کی جیسے کہ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے تین سو تیرہ میں پھر تمام تین سو تیرہ رسولوں میں پانچ پیغمبر جو ہیں وہ اول میں من الرسل ہیں یعنی ان کی شان پھر ان تین سو تیرہ میں سب سے زیادہ اور پھر ان پانچ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے زیادہ شان دی ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و اصحابہ وسلم کی ہے کہ آپ کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین آپ کو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبت جو ہے وہ تمام عالم کے لیے تو اس لیے ہمیں یہ بات یعنی بڑی واضح طور پہ سمجھ آئی کہ حضور کا شان مبارک جو ہے وہ تمام انبیاء سے کیا جیسا کہ آپ سیرت النبی کے دروس میں سن چکے پڑھ چکے الحمدللہ للہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سب سے زیادہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ نے پھر آپ کے لیے جو بیویاں چنی ہیں آپ کی جو ازواج مبتحرات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑا رفیع الشان بنایا ہے کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے کہ اب تو یہ بات یہ بھی کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں تو جب پاک محمد مصطفیٰ ہو تو ان کی بیویوں کا کیا مقام ہو جبکہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی کہ اللہ نے مجھے چن لیا فرمایا سمخدار علی صحابی پھر اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے کہ کن کو میرا ساتھی بنانا ہے اور فرمایا ان میں سے بجا ہوں اسہاری و انصاری میرے ان صحابہ میں سے بعض کو تو میرا دوست بنایا اور بعض کو میرا رشتہ دار بھی بنا دیا کہ بعض لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیاں لی اور بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا اور نبی کے صحابہ کو بھی چن لیا آپ کے ساتھیوں کو بھی چن لیا آپ کی قرابت داری کو بھی چن لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کی ازواج مستحرات کو بھی اللہ نے چن لیا اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ بیوی بی عطا فرما جو دنیا میں بھی اور پھر جنت میں بھی میری بیوی ہے یعنی یہ بات کو سمجھیں کیا مانا مثلا ایک آدمی ہے اس کی بیوی ہے اس نے طلاق دے دی طلاق دینے کے بعد اس عورت نے دوسرے خامن سے شادی کر دی تو صاف بات ہے کہ جنت میں تو وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی پہلے خاون کے پاس تو نہیں آئے گی کیونکہ اس سے نکاح تو ختم ہو گیا طلاق ہو گئی اسی طرح اگر کوئی عورت ہے اس نے شادی کی اور اس کا خاون مر گیا وہ بیوہ ہو گئی بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کر دی تو لازمی بات ہے کہ اب جس کے نکاح میں وہ فوت ہوگی اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی کیا میں جب اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی تو مانا یہ ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ تو نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی بیویاں ہوں کہ میں جہاں بھی شادی کروں لیکن وہ بیوی جو ہے محض میری دنیا تک صحبت محدود نہ ہو بلکہ وہ جنت میں بھی میری اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ جن کو میں اپنی بیٹیاں دوں وہ بھی جنتی ہوں یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کے پہلے دور میں تو پابندی نہیں تھی آپ کافر سے بھی رشتہ کر سکتے تھے یہ تو بعد میں پابندی آ گئی کہ آپ کافروں اور مشرقوں سے رشتہ نہیں کر سکتے البتہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں یعنی ان کی لڑکیاں لے سکتے ہیں لیکن ان کو لڑکی دے نہیں سکتے لڑکیاں لینے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی جبر ہے یہ تو بد دماغ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں ہر بات کے اندر وہ ایک بات سے بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یہ مذہب اسلام کیسا مذہب ہے کہ ہماری لڑکیاں لے تو سکتا ہے لیکن ہمیں لڑکیاں نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جی اس مذہب کے اندر کیسی نعوذ باللہ ایک ذاتی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے حالانکہ یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو تو اسلام نے دعوت دی کہ علاقہ الاب نہ اتفاق کریں کلمہ توحید پہ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف دیا کہ چونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال اللہ نے ان کی بیٹیوں کو اس لیے حلال کیا کہ عورت جو ہے وہ خامد کے تسلط میں ہوتی اگر آدمی ہم اپنی لڑکی کسی یہودی یا نصرانی کو دے دیں گے وہ اس کے تسلط میں ہوگی وہاں دین بدل جانے کا خوف اسی لیے آپ تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو معلومات بھی ہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اخبارات بھی آپ دیکھتے ہیں حالات حاضرہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ سمن اوز بلّہ جب ہندوؤں سے عشق کر کے شادی کر دی تو مذہب ختم ہو گیا پھر وہ عائشہ نہیں رہی وہ آشا بن گئی یا اوشا بن گئی کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں اور بڑی نامور لڑکیاں آپ کے انڈیا میں بڑی نامور یعنی شوبز کی لڑکیاں بھی جو مسلمان تھیں لیکن شادیاں ہندوؤں سے ہو گئی اچھا بعد ہندو لڑکیاں ہیں جن کی شادی مسلمانوں سے ہو گئی تو اسی میں رنگ گئی وہ سی بات ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عصبیت نہیں ہے وہاں تعصب نہیں ہے مقصد یہ تھا کہ دین اسلام دین حق ہے باقی ادیان جو ہیں اب ادیان باطلا ہیں تو اگر ہم اپنی لڑکی کو کسی ادیان باطلا کے آدمی کو دے دیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے تأثر میں آنے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گی اپنے اس دین اسلام کو بھول جائے گی وہاں اس کو معاشرہ ہی نہیں ملے گا اس کو گھرانہ ہی نہیں ملے گا اسلام کا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جہاں شادی کروں وہ بیوی میری دنیا میں صرف بیوی نہ ہو بلکہ جنت میں بھی میری بیوی ہو اور میں اداوی جو بنا تھی میں اگر اپنی لڑکیاں دوں تو وہ بھی ان لوگوں کے گھر میں جائیں جو جنتی اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی امر ابن آس کے گھر میں تھی وہ کافر تھے جب نکاح ہوا لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کر دیا اچھا اتبا کے گھر میں حضور اتبا اتبا کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں وہ بھی کافر تھے لیکن انہوں نے طلاق دے دی رخصتی سے پہلے پھر وہ دونوں جو ہیں اللہ کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں بنی اور سیدہ فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آئی تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوات جو ہیں اب وہ کون بنے گے سیدنا علی وہ بھی جنتی سیدنا عثمان وہ بھی جنتی اسی طرح ابن آز وہ بھی جنتی کیونکہ وہ بھی اسلام لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے داماد نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا جب جنگ بدر میں آئے تو حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم کچھ نہ کرو تو کم از کم میری بیٹی کو تو بھیج دو مدینہ ہجرت اور نے کہا یا رسول اللہ میں بھیج دوں گا تو باوجود اس کے کہ مکے کے سارے کافروں نے زور لگا دیا کہ تم مت بھیجو لے کر اس نے وعدہ پورا اسی طرح ہم نے اپنے آس کو سارے اہل مکہ نے جب آپ کا رشتہ ہوا تمام اہل مکہ نے جا کے زور لگایا کہ تلک بن رسول اللہ حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو اور کسی سردار کی بیٹی کے ہاتھ رکھو ہم وہ بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی شریف انسان کوئی بازمیر انسان کوئی خوددار انسان کبھی کسی سے لڑکی کی بات کر کے نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے یہ کوئی شرافت جو ہے وہ میری قوالہ نہیں کر تو اس نے اپنی بات پہ قائم رہا اس رشتے کو قائم رکھا حضور کے ساتھ وعدے کو پورا کیا اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب کر دیا وہی نکاح قائم رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا جو تھی وہ بھی پوری ہوئی اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم کی بیویوں کو کتنی بڑا مقام دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سم و ازواج کہ اللہ کا نبی کا مقام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ان کو اپنی جان سے اپنے نفس سے بھی زیادہ اونچا ہو زیادہ پیارا ہو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ یعنی میں تمہیں تمہارے والدین سے تمہاری اولاد سے تمہاری جان سے تمہارے مال سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ علیہ ہی وسلم تسلیم تسلیم تسلیم یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں اب تو ہم نے گویا کہ اللہ ہدایت دے ہم سب کو یعنی ہم نام کے مسلمان رہ گئے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو بچہ ہے بوڑھا ہے جوان ہے عورت ہے مرد ہے کسی جماعت کا ہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے سب سراب احتجاج بن کے کھڑے ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار کر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دے تو وہ اولاد اس کو کتنی بڑی کمزوری ہوتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بات ہے نا آپ کی حدیث کی کتاب کو ایسے پھینک دیں تو فوراً باپ تھپڑ مارتا کہ وہ حضور کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے کہ بھئی اب تم نے حضور کی حدیث کو پھینکا ہے تم نے حدیث رسول کو پھینکا ہے تم نے ایسی بات کی ہے فوراً باپ کو یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے بڑھاپے میں ملا ہے مجھے بڑا عزیز نہیں جب حضور کی بات آ گئی تو بیٹا بھی قربان اولاد بھی قربان بچے بھی قربان اب اللہ نے یہ مقام دیا حضور کو اور آگے کتنا بڑا مقبرہ اتنی بات ہی کافی تھی نا اولا آگے اللہ پاک نے پھر بیان کر دیا کہ صرف یہ نہیں کہ نبی پاک تم سے سب سے زیادہ پیارے اور تمہارے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں صرف یہ بات نہیں ازواج ہوں ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہاری مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں یعنی حضور کی ازواج جو ہیں پوری امتوں اور مومنین کی مائیں ازواج ہوں اب چونکہ پہلے لفظ یاد رکھیں ان بل مومنین کا آگے لفظ آیا ازواج ہوں ام ان کی بیویاں مائیں ہیں مردوں کی تو کن مردوں کی مومنین کی جو کافر ہیں ان کے لیے کیا مائیں وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء کے دو قول ہیں بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں جیسے مردوں کی مائیں ہیں مومنا عورتوں کی بھی مائیں ہیں یعنی جیسے ہماری مائیں ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ہیں لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی مائیں تو ہیں لیکن عورتوں کی نہیں اس لیے کہ قرآن پاک کا جو سگا ہے قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اور ایک روایت بھی آتی ہے عبد مسروق نے روایت کی ہے بی بی عائشہ سے کہ بی بی عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یا بہادر آنا امک آپ نے فرمایا میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں تم مجھے تم کیسے مجھے ماں کہہ رہی ہے تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی ماں ہوں اس لیے بعض واہ فرماتے ہیں کہ ان نبی و اولا من انفسم و ازواج ہوں کہ آپ کی بیویاں جو ہیں مردوں کی مائیں ہیں اچھا اس میں ایک اشارہ سمجھیں کیونکہ مردوں کی تو مائیں ہوں لیکن عورتوں کی مائیں نہ ہوں کیوں اگر ہم یعنی حضور کی بیویاں امہات المؤمنین ایک تو یاد اللہ نے ان کو کیا فرمایا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں آپ نے یہ نہیں فرمایا امہات الامت المت کہ وہ امت کی مائیں ہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا یعنی حضور کی امت کی مائیں نہیں ہیں کیونکہ امت میں تو کافر بھی شامل ہے اور کوئی نبی تو ہے نہیں سب حضور کی امت ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے ایک امت ماننے والی ہے ایک نہ ماننے والی ہے ورنہ امت تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اور پیغمبر ہی نہیں اور نبی ہی نہیں ہے تو اور تو کسی کی امت اب ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک اب جتنی امت ہے وہ ساری حضور کی امت ہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک فرما بردار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا اور کچھ امت نافرمان ہے جنہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ مانا تو اللہ نے فرمایا امہات المومنین ہیں امہات الما نہیں فرمایا یاد ایک تو ساری امت کی مائیں نہیں ایک مردوں کی مائیں ہیں یعنی عورتوں کی مائیں نہیں تو اس میں حکمت کیا تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور کی بیویاں امت کے مومنوں کی مائیں ہیں اعتبار تعظیم کے بے اعتبار تشریف کے بے اعتبار تکریم کے کہ ہم ان کو شرف ان کی عزت ان کی تقریم ان کی عظمت کیوں مائیں ہم ان کی تقریم کریں گے اچھا پھر ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے اور ایک ماں وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے بات تو سمجھیں اللہ کا فرمان جو ہے وہ تو ہماری ماؤں سے ہمارے باپ سے کسی کے کہنے سے کروڑ درجے بلند ہیں یہی وجہ تھی نا کہ حضور کی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اس نے بات کی ایک دفعہ خود حضور سے بات کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان ازواج ہے نا حضور سے بات کی کہنے لگی یا رسول اللہ جد بھی جد کا واحد کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خاندان اعتبار میرا دادا اور آپ کا دادا آگے جا کے مل جاتے ہیں ایک ہیں یعنی میں آپ کے نصب سے ہوں آپ کے خاندان سے ہوں اور کوئی بیوی جو ہے وہ آپ کے کسی دادے سے نہیں ملتی لیکن یہ میری شان ہے کہ جدی و جدو کا واحد اور دوسرا میری شان ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں ان کو بھائیوں نے باپ نے اولیاء الامور نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے ایک میری شان ہے کہ ان اللہ جنیم من اللہ العرش اللہ نے عرش سے میرے نکاح کا وہ فیصلہ کیا تو یہ بھی میری شان ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے کیا تو اس لیے جس بات میں اللہ فرما دیں تو اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ہبر من احبار الہود اور بعض علماء تو انہیں حافظ التورات کا لقب بھی دیتے ہیں اللہ عالم تو بہرحال جب وہ مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو ہمارے بھائی ہو صحابی ہو الحمدللہ لیکن اسلام لانے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ بحیثیت ایک تورات کے عالم کے بحیثیت ایک یہودی عالم کے تم یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم المبیا ہیں تو یہ بات تم جانتے تھے اس نے کہا حضرت عمر سے کڑی پیاری بات کی کہا نشکو فی اب کہا عمر کیا پوچھتے ہو ہمیں اپنے اولاد میں اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ میں تو شک کوئی نہیں تھا حضور کی شان میں تو کوئی شک نہیں تھا ہمیں بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کیا بانا بھائی بانا یہ ہے کہ ایک عورت ہے نا بیوی وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی گناہ نہیں کیا یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے ورنہ آپ کے اس صبر کو اس درخت کو کسی اور نے پانی نہیں لگایا یہ محفوظ ہے بالکل امانت و عفت کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے خالص اس میں میں نے کوئی تو ایک عورت کی گواہی ہے تو عورت کی گواہی تو جھوٹھی بھی ہو سکتی ہے دھوکہ بھی دے سکتی ہے عورت دشمنی بھی کر سکتی ہے عورت غلطی بھی کر سکتی ہے اپنی غلطی پہ پردہ بھی ڈال سکتی اس نے کہا اولاد کے بارے میں تو ہمارے پاس صرف بیوی کی گواہی ہے اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے تو حضور میں کیسے شک ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا یار پون ہوں کما یار پونا نہ ہوں وہ تو آپ کو پہچانتے تھے جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں لیکن ان کے دل میں حسد آ گیا بغض آ گیا جس سے وہ انکار کر رہے تھے تو اب جناب سمجھیں کہ آپ کی بیویاں بہات المومنین ہیں کیا بانا بطور شرط کیا بانا اب باقی احکام مرتب نہیں ہوں گی کہ حضور کی بیویاں چونکہ ہماری ماں ہیں لہذا ماں سے پردہ نہیں ہوتا حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں لہذا ہم بیٹے بن گئے تو محرم ہیں وہ ہمارے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتی ہیں حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں لہذا ماں کی جائیداد کے ہم وارث بن سکتے ہیں یا مائیں اپنی اولاد کی جائیداد کی وارث بن سکتی ہیں نہ ہاں، باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کیونکہ وہ مائیں ہیں بے اعتبار تعظیم کے وہ مائیں ہیں بے اعتبار شرف کے مائیں ہیں بے اعتبار تکریم کے لیکن باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کہ کوئی کہے کہ میری ماں ہے لہذا پردہ کس بات کا اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صحابہ کو بنانا کرتے حضور حضرت انس اپنے مالک کو بنانا کرتے کہ اب آیت حجاب آ گئی ہے اب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو تمام صحابہ آ کے حضور کی بیویوں سے جب مسئلہ پوچھتے درمیان میں پردہ ہوتا اور پردے کے ادھر بیٹھ کے سوال کرتے اور بیویاں اندر سے جواب دیتی تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا اچھا یہ حکمت تھی کہ اگر وہ مرد کی بھی ماں ہوتی عورت کی بھی مائیں ہوتی تو بالکل پھر شاید ان کا حکم وہی ہو جاتا جو نسبی ماں کا حکم تھا لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو تقریم کے لیے ہے عزت کے لیے ہے شان کے لیے ہے کہ جیسے میرا نبی تمہارے لیے روحانی باپ ہے اسی طرح ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماؤں کا حکم رکھتی ہیں تو یہ شان جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا و اصحاب ہی وسلم تسلیمن کثیرن کثیرہ کو ملا ہے اور یہ بڑی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے قیامت تک کروڑوں ہوں گے وہ سب کی مائیں ہیں اور سب کے لیے واجب الاحترام ہیں واجب التقریم ہیں واجب التعظیم ہیں اور بلکہ تقریم و تاج اچھا اب دوسری بات دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو تکلیف نہ دینا ایزا نہ پہنچانا کیوں ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کے رسول کو ایزا پہنچاتے ہیں ایزا کیا مانا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو یہ ایزا ہے کہ حضور کی امت ہونے کے بعد حضور کا کہنا نہ مانو یہ ایزا ہے لیکن آپ کا بیٹا ہو آپ اس کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ مانے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو کتنی رنج ہوگا کہ یار میرا بیٹا ہوگا میری اولاد ہو کر اور میں بعد بھی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں یہ پھر بھی نہیں مانتا ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے لیکن اولاد کی نافرمانی سے کمر ٹوٹ گئی گردنیں جھک گئیں سار ہو کے گھر میں بیٹھ گئے کہ اولاد نے رسوا کر دیا اب تو ہم باہر نکلنے کے قابل اولاد اگر نالائق ہو تو عذاب ہے نہیں اولاد اگر شرم ہو تو اپنے والدین کے نام کو بڑھانے والی ہو جاتی کہ فلاں کا بیٹا ہے جی یہ فلاں کا بیٹا ہے جی یہ فلاں کا بیٹا ہے جی اور والدین فخر کر کے کہتے ہیں جی میرا بیٹا ماشاء اللہ اس نے تو جناب پی ایچ ڈی کیا ہے میرا بیٹا ماشاء اللہ جی پروفیسر ہے میرا بیٹا ماشاء اللہ جی ڈاکٹر ہے میرا بیٹا جی فلاں افسر ہے اور اگر خدا نا خواصہ بیٹا نلائک ہو تو باپ بتاتے ہوئے شرم آتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایزا دینا اب حضور کی شان میں گستاخی کی خاک شاپ ایزا ان لدین اللہ رسول اللہ کے نبی کو ایزا پہنچانا اللہ نے فرمایا اللہ فی دنیا والآخرہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے آخرت میں بھی اللہ کی لانت ہے اور ان کے لیے ہم نے بڑا عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے وہ جب آئیں گے جب قیامت میں آئیں گے دار آخرت میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے کہ تم نے کیسے میرے بدنی پاک کو ایزا پہنچایا اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بھی فرمایا فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہا کرو میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ من آزا ہوں فقد آزانی جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ کو ایزا پہنچائی جو میرے صحابہ ہیں وہ دیکھیں نا آپ کے دوست کو کوئی گالی دے تو آپ پھڑک اٹھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار کمال ہے میں کو بےکارت ہوں اپنے دوست کے بارے میں بےزتی ہوتی رہے میں سنتا رہا رہوں کیسے ہو سکتا تو جو حضور کے دوست ہیں تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی شان میں ہم کوئی بے ادبی کریں ایسے فرمائے کہ من آزا ہوں فقط آزانی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی اور فرمایا با من آزانی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ فقط آز اللہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اسی لیے اللہ نے یہاں بھی مقدم فرما دیا کہ ان اللی نظول نل رسول ورنہ آپ بندے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کو ادا پہنچائے تو یہ رسول کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے رسول کو جو تم تکلیف پہنچاؤ گے یہ دراصل اللہ کو تکلیف پہنچا چونکہ وہ تو میرا رسول ہے اس کو تو میں نے بھیجا ہے اس کے سر پہ تاج رسالت و نبوت کو میں نے رکھا تو یہ اسی طرح ایزا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی ایزا کا معنی ہوتا ہے آ حضور کے اقبال کو چھوڑ دینا ایزا کا معنی ہوتا ہے حضور کے احمال کو چھوڑ دینا ایزا کا معنی ہوتا ہے حضور کی سیرت و صورت سے نفرت کرنا نعوذ باللہ یہ سب ایزا میں آتا ہے اللہ معاف فرمائے لیکن اب جو بات میں نے عرض کرنی تھی اس کو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا یعنی اصل بات سمجھنے کی کوشش پہلے تو فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو ایزا نہ دینا میرے نبی کو ایزا نہ پہنچانا اس آیت کے فوراً بعد اسی آیت میں آگے فرما دیا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا خبردار نکاح نہ کرنا تو اس لیے مفسرین نے استمباد کیا ہے مفسرین نے یہاں سے مسئلہ سمجھا ہے انہوں نے کہا مانا یہ ہے کہ حضور کو ایزا پہنچانے کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی نا ان میں سب سے شدید یہ ہے کہ کوئی حضور کی بیوی کی توحید کرے حضور کی ازواج متحرات کی توہین کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اللہ نے ایزائے رسول کے فوراً بعد اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ خبردار میرے نبی کی وفات کے بعد میرے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو کیونکہ جو زوجہ ہے وہ حمد مصطفیٰ ہے جو بستر نبی پہ لیٹی ہے وہ تمہارے گھر میں آ جائے وہ تمہاری بیوی کہلائے وہ تمہارے تابع ہو جائے اتنا ایزا پہنچاتے ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ اور یہ معمولی بات نہیں لیکن بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو اس کا وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو حق ہے جہاں چاہے نکاح کر لے جہاں چاہے شادی کر لے اچھا اسی طرح بہت بڑا مقام ہے صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے خلفائے راشدین کا لیکن اگر وہ مر جائیں فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں سے دوسرا شادی کر سکتا ہے یہ شان صرف پیغمبر کی ہے یہ شان صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا کوئی نکاح نہیں کر سکتا اور یہ نکاح کرنا جو ہے ایزا رسول میں شامل ہے کہ گویا حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے حضور کو ایزا دے رہا ہے تو اللہ تبارک تعالی نے اتنا بڑا شان دیا ہے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ تسلیما ہی کثیرا تو یہ دو اعزاز اللہ نے قرآن میں دیے ایک تو دیا کہ ازواج ہوں اور دوسرا یہ دیا کہ میرے نبی کو ایزا نہ پہنچانا اور ایزا کی سب سے شدید قسم کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد میرے نبی کی بیویوں سے کبھی شادی نہ کرنا کبھی نکاح نہ کرنا ورنہ یہ سب سے زیادہ عذاب ہے اور سب سے زیادہ ایزا ہے یہ دو اعزاز دیے اللہ نے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جناب اب دیکھیں گے تیسرا اعزاز بخشا پر میں یا من النساء کتنا بڑا احساس ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی کی بیویوں تم کوئی اور عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو لفن کا آحد ان یعنی ساری کائنات کی جو عورتیں ہیں تو ان جیسی نہیں ہو تمہارا شان بہت بلند ہے ان نسا میں سب عورتیں آگے اور جب نفی ہو نا کے ساتھ تو بات مثلا آپ کہیں کہ ماں فل بیت عہد گھر میں کوئی نہیں یہ نفی کمال ہوگی اسی لیے اللہ کی صفت آئی ہے نا عہد اللہ کی صفت آئی ہے نا عہد ورنہ اللہ کی صفت واحد بھی تو آئی الہ کم الہ واحد لیکن یہاں پر میں کل ہو اللہ احد تو احد کے ساتھ جو نفی ہوگی وہ بالکل نفی کمال کی ہوگی اس سے زیادہ نفی تو ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں یا نساء النبی لس دن مینسا آہ دن نہیں کہا واہ دن ونسا پر میں احا دن مین انسا تو انسا میں جو عموم تھا اس میں اور اس کے بعد پھر اگلے ہدایات ہیں تو یہ بھی اللہ نے یعنی اللہ بنوا رہے ہیں کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو تمہاری شان ہی نرالی ہے تمہارا مقام ہی نرالا ہے تمہاری عظمت ہی نرالی ہے تمہارا مقام عظمت اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں پر میں وز کما تلا بھی یا کما اچھا دیکھیں خدا کی شان دیکھیں اب اسی سے ازوار کی شان کو سمجھ نہیں کسی جگہ لا بیوت النبی اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی بغیر اذن کے داخل نہ ہوں وہاں گھروں کی نسبت نبی کی طرف کی بیوتن نبی اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وزقر نما وزقرن فی بوتی کنہ کہ تمہارے بیویاں تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے یعنی وہاں بیت کی نسبت نبی کی طرف یہاں بیوت کی نسبت جو ہے ازواج محمد مصطفیٰ کی طرف فی بعض بادل والے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے گھر اللہ کے نبی کے تھے پھر اللہ نے ہر بیوی کو وہ گھر اپنی زندگی میں مل کر کر دیا اس لیے اب وہ بیویوں کے گھر ہو گئے اور بعض فرمایا نانا یہ بھی شان بیان کرنے کی بات ہے کہ تم دونوں کا گھر ہے وہ گھر نبی کا ہے وہ گھر بیویوں کا ہے کبھی نبی کی طرف نسبت کبھی بیویوں کی طرف نسبت یعنی ان کو نبی کے برابر لا رہے ہیں اس لیے یہ شان جو ہے یہ بھی ازواج متحرات کو ملا ہے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ ازواج زوج کا لفظ جو ہے یہ بھی ازواج نبی کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا یعنی تمام پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ہے ومرات الوت امرات الو امرات فرعون لیکن یہ شان اگر ملا ہے کہ جو تقابل ہے تماسل ہے تشاکل ہے تحابب ہے تبادل ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بیویوں میں ہے اور کسی کو وہ مقام نہیں ملا ہے تو یہ عظمت اور یہ شان بھی اگر ملا ہے تو وہ ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی علیہ و تسلیمن کثیرن کثیرہ اچھا اس کے بعد دیکھو جی علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی کہ اللہ میں جس سے شادی کروں وہ میری جنت میں بیوی ہو علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بیویاں جن سے بھی حضور کا رشتہ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے کیوں قرآن کہتے ہیں انا کا ازواجک ہم نے تیرے لیے تیری بیویوں کو حلال کیا تو مانا یہ ہے کہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے ان بیویوں کو چن لیا اچھا اس کے بعد پھر آیت تخیر آئی اللہ نے خیال دیا بیویوں کو کہ دنیا چنتی ہو یا آخرت اللہ نے فرمایا تھا آپ سب کا درس میں وہ آیت مبارک سن چکے ہیں یا کل كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللہ نے فرمایا میرے بدنی آپ اپنی بیویوں کو خیال دے دیں آپ ان کو مخیر کر دیں وہ چاہیں تو دنیا کی زندگی دنیا کی زینت اختیار کریں یا چاہیں تو آخرت اللہ اللہ کے رسول کو چن لیں تو سب بیویوں نے کس کو چنا اللہ کو اللہ کے اچھا آیت تخیر کے بعد پھر اللہ نے کیا حکم دے دیا تھا اللہ نے فرمایا اللہ یا ہل بعد میرا بدنی اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے انہوں نے اللہ رسول کو چن لیا ہے انہوں نے آخرت کی زندگانی کو چن لیا ہے انہوں نے دنیا دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا ہے لہذا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے بعد اب آپ کو اور کسی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں بس ختم ہو گئی بات اب ان کو ہم نے آپ کے لیے اور آپ کو ان کے لیے چن لیا ہے اور یعنی یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ورنہ دیکھے امت کو حق ہے جب چاہے شادی کر لیں لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے پابندی لگا دی کہ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ان کا امتحان کر لیا ان کی تخیر ہو گئی ان کو خیال دے دیا گیا لیکن تمام بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے اللہ کو چن لیا ہے دار آخرت کو چن لیا اب ہم ان کی شان بڑھاتے ہیں ہم ان کا اعزاز بڑھاتے ہیں کہ لا یہ ہلو لگ اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی بیوی حلال نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اور نکاح بھی نہیں کر سکتے اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کے پھر اور بیوی کر لیں یہ بھی منع ہے بس اب ان کو ہم نے گویا آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ہے اسی لیے علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہند المسلمین والمسلمات والمؤمنین نول والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات قانتا والصابرات والخاشئین والخاشعات نول خاشیات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اب دیکھیں علماء نے کیسے استمباد کیا بڑا عجیب استمباد انہوں نے فرمایا کہ صاحب کا آیات میں اسی صورت میں اسی صورت الحضاب میں آپ نے پڑھا تھا وہ ان کن تن اللہ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو وہ رسول اللہ کے رسول کو چاہتی ہو وہ دار الآخرہ اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو وہ ان اللہ من کن اجرن عظیم اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا وہاں اجر عظیم صاحب اور یہاں اسی زمن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مومن مرد مومن عورتیں عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں سچے مرد سچی عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں لٹانے والے مرد اللہ کے راستے میں لٹانے والی عورتیں اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے مرد اپنے آپ کو روکنے والے مرد اور روکنے والی عورتیں بلحافین فروج ہوں بلحافظ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں آت اللہ لہم مغفرتا و اجرن عظیما ان کے لیے بخشش اور پہلے کیا کہا تھا اجرن عظیما وہاں بھی حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ ان اللہ من کنہ اجر نظیمہ یہاں ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ یہ ساری صفتیں جو اللہ نے یہاں لکھی ہیں کہ وہ مومنہ بھی ہیں کانتا بھی ہیں سائمہ بھی ہیں حافظہ بھی ہیں وہ تو بھی ہیں یہ ساری صفتیں ازواج محمد مصطفیٰ میں موجود تھیں صلی اللہ علیہ وعلا علیہ ہی وسلم اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس آیت میں پھر استدراج اصارب ان تلق کنہ یبدی لہو ازواجن خیرم من کن مسلمات مومنات طائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح کرو تو اللہ چاہے اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک حکم دے دیں اور نبی پاک تم سب کو طلاق دے دیں تو ہم آپ کے لیے ایوب دل خیرن من کنہ ہم آپ سے بہتر بیبیاں اپنے نبی کے لیے لے آئیں اور وہ بہتر بیبیوں کی صفت کیا ہے خیر من کن مسلمات مسلمان ہوں گی مومنات ایمان والیاں ہوں گی مسلم مومن کا منع ہوتا ہے اسلام کا ظاہری آماد ایمان کا منع ہوتا ہے باطنی طور پر بھی آماد مسلمات کالتا دن آبدا دن سا دن سایہ دن سیبات و ابکارا تو سیبات منا شادی شدہ ابکارا منا کاری تو لفظ سیب پہلے ہے کاری بعد میں ہے اس لیے علماء نے دلیل پکڑی کہ اگر اللہ کو اپنے نبی کے لیے ان بیویوں سے بہتر عورتیں ملتی تو اللہ بدل دیتے معلوم ہوا کہ ان سے اور کوئی بہتر عورت ہی نہیں تھی اس لیے اللہ نے انہی کو حضور کی بیویوں میں برقرار رکھا اور ترتیب دیکھو سی بات ان ابکارا یعنی شادی شدہ اور کنواری تو حضور کی پہلی بیوی شادی ہو رہی ہے نبی حضرت خدیجہ پہلے ان کے دو نکاح ہو چکے ہیں اب کار تو بعد میں آئی بی بی عائشہ بکر تو بعد میں آئی ہے تو قرآن کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ چونکہ یہ ساری صفتیں حضور کی بیویوں میں موجود تھیں اور اللہ نے حضور کے لیے ان کو چن لیا تھا ان سے بہتر عورتیں روح زمین پہ کوئی موجود نہیں تھیں اگر موجود ہوتی تو حضور کے لیے کیا مشکل تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیتے تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ شان بھی ازواج کو ملا کہ لفظ سوج کا لقب بھی ازواج کو ملا نسان نبی کا لقب بھی ازواج کو ملا اور یہ مسلمات مومنات کی تمام صفیں بھی ازواج نبی کو ملی اور عدل من کنہ اجرن نظیمہ کا خطاب بھی ازواج رسول کو ملا اور یا نسان کا من النساء یہ خطاب بھی ازواج رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ ولا عصاب وسلم کتنی بڑی شان ہے کہ جن کے لیے جبریل آئے اور حضور فرمائے کہ عائشہ جبریل تجھ پہ سلام کہہ رہے ہیں یہ بات ازواج رسول کو مل سکتی ہے اور کس کو مل سکتی اور کس کے نصیب اس لیے قرآن نے یہ اعزاز بھی حضور کی بیویوں کو دیا کہ بز قرنمای اطلاع کنہ کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم غور کرو تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے تمہارے گھروں میں وحی آتی ہے تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کے قرآن اور حکمت و دانائی کی باتیں آتی ہیں تمہارا شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات کتنی شان کی ہوتی ہے کہ حضور اپنی بیوی کے گھر میں ہوں اور جبریل واہی لے کے آ جائے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شان جو ہے وہ بھی صرف تمہیں ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی کہ نما کن آیا دلہ اچھا اب جناب اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اس سے پہلے یاد رکھیں پہلے تو کچھ اللہ نے حکم دیے ہیں ایک حکم کیا تھا کہ فلا تخزانہ بالقول کسی سے نرم لوچدار لہجے میں بات نہ کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ احکام صرف حضور کی بیویوں کے لیے ہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یہ احکام حضور کی بیویوں کے لیے ہیں چونکہ جیسے حضور کی ذات نمونہ ہے امت کے لیے حضور کی بیویاں بھی نمونہ ہیں قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے یعنی جیسے حضور کا ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فیل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے لقد کا خان فی رسول اللہ اس اسی طرح اللہ نے حضور کے گھر میں جو بیویاں رکھی ہیں وہ بھی تو امت کے لیے ایک نمونہ ہے تو ان کو جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ان کو مخاطب کیا گیا ان کو اصل بنایا گیا اور اس مقصود جو ہے وہ ہدایت ہے حضور کی پوری امت کی یہ ایک بہت بڑا دھوکھا ہے لوگوں میں جی پردے کا حکم حضور کی بیویوں کے لیے تھا یہ تو سارے احکام حضور یا نبی کل ازواج کا تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے او بھائی حضور کی بیویوں کی جو شان ہے میاں ہماری عورتیں بھلا اس مقام کو پہنچ سکتی ہیں کہ ہم بھی پردہ کریں تو یہ ایک بہت بڑی حالت ہے اس کے بارے میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ابو بکر عمر ہیں کہ نواز پڑھیں یہ تو ان کی شان تھی ہم حضرت کو عثمان و علی ہیں کہ داڑھی رکھیں یہ تو ان کے لیے تھی ہم کوئی اشرا مبشرہ ہیں کہ حلال کھائیں تو ساری شریعت ہی ختم ہو گئی یہ ایک بہت بڑا دھوکھا ہے جو ہماری بیٹیوں کے دماغوں میں بھی ہے اور آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے جی، یہ حکام تو جی حضور کی بیویوں کے لیے تھے ان کی شان بڑی بلند تھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کسی سے بات نہ کریں وہ پردے میں رہیں وہ یہ کریں احساس رکھیں یہ بات نہیں ہے بات کو سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ موجود ہے قرآن میں اس کو تو نہ بھولے نا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں کو نسائل ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم میں صرف بیویاں ہیں یا حضور کی بیویاں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اور مومنات بھی ہیں مومن عورتیں بھی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو مومنین سے نکال لے تو پھر وہ شامل نہیں ہے اس کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اگر وہ نثال مومنین میں رہنا چاہتی ہے تو پھر تو قرآن کا حکم ہے نس ہے جلابی بہن کہ وہ اپنے گھونگٹ جو ہے چہرے کے اوپر نکال لیں تاکہ پردہ رہے اچھا اسی طرح اب ایک یہ حکم آیا وہ قرنفی کنہ اپنے گھروں میں کرار پکڑو یہ نہیں ہے کہ سارا دن کبھی کلب میں اور کبھی پب میں اور کبھی ریسٹورانٹ میں اور کبھی ہوٹلوں میں اور کبھی پارٹیوں میں اور کبھی لوگ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی میری بیوی بڑی سوشل ہے بڑی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے اور بڑی براڈ مائنڈ ماشاء اللہ جی بڑی بات ہے واقعی ہم لوگ تو خیر تنگ نظر ہیں ویسے ہی ملا لوگ ہیں ملا تو ویسے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں نا بابا وہ آؤ ابھی تک وہی پرانی باتیں کرتے ہیں ہم کریں کیا قرآن بھی تو پرانا ہو گیا کعبہ بھی پرانا ہو گیا تو کوئی نئی بات لے آؤ تو ہم بھی نئے ہو جائیں ہم تو بھائی ملا ہیں کہتے ہیں دیکھو جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے مولوی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں تو ہم کہاں لے جائیں نہ کعبۃ اللہ نیا ہے اس کو چار ہزار سال سے بھی زیادہ ہو گیا تو ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہو گیا قرآن شریف کو اترے ہوئے بھی چودہ سو ستائیس سال ہو گئے زیادہ قرآن بھی پرانا ہو گیا دین اسلام کو آئے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی تو ہم نے تو اپنے اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے اس اصل کو نہیں چھوڑنا ہے تم چاند پہ پہنچو بشتری پہ پہنچو اتارت پہ پہنچو لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے سے جڑے رہیں جو لائے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے پہلا اللہ نے کیا حکم دیا اور کہ وقر نفی بوت اگر نبی کی پاک بی بی یعنی جو پاک ہیں جو ازواج ہیں جو طیبات ہیں جو طاہرات ہیں جو سائے ہیں جو متصدقات ہیں جو زوج رسول ہیں اتنی پاک ہیں اور مدینہ پاک ہے زمانہ پاک ہے مکان پاک ہے وہ شہر پاک ہے اس میں اللہ کہتا ہے عورت گھر سے باہر نہ نکلے یعنی آپ اندازہ کریں یہ حکم کہاں آیا مدینے میں تو مدینہ منورہ کا کوئی مقابلہ ہمارا اور کوئی شہر کر سکتا ہے امام مالک تو فرماتے ہیں مدینہ مکے سے بھی افضل ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکے سے بھی افضل ہے تو ان سے پوچھا کہ حضرت مکے سے کیسے افضل ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا بھائی یہ ذوق کی بات ہے میری تحقیق یہ ہے کہ تمام دنیا کے شہر تلوار سے پھنسا ہوئے ہیں مکہ بھی تلوار سے پھنسا ہوا ہے لیکن مدینہ تو محمد کے پیار سے پھنسا ہوا ہے مدینہ محمد مدینہ منورہ تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے نا یہاں تو حضور کو کوئی محنت نہیں کرنی بڑی حضور جب آئے لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے استقبال کے لیے وہ تو پہلے سے تیار کھڑے ہوئے تھے سنیت الوداع پہ آ کے کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور تلال بدر علینا بن سنیت الوداع وہ جناب گیت پڑھ رہے ہیں بچیاں بچے بوڑھے مرد اور کئی کئی دن سے آ رہے ہیں روز کھڑے ہیں دیکھتے کہ جب شام ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور نہیں پہنچے نے کہا تو وہ فرمایا کہ بھائی میرے نزدیک تو مدینہ افضل ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے نا جی کہ مکے کو تو حضور چھوڑ گئے لیکن مدینے کو فرمایا مکہ کو حضور آخر چھوڑ گئے نا بس مکے اس میں کوئی شک نہیں جمہور کے نزدیک مکہ افضل ہے ثواب مکے میں زیادہ ہے لیکن ایک بات ہے ثواب کی اور ایک ہے قرب مصطفیٰ کی تو یہ تو ذوق کی بات ہے سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ تو حضور کو چھوڑنا پڑا لیکن مدینے والوں سے حضور نے فرمایا فی کم آیا وہ فی کم ابوج مدینے والوں میرا تم سے وعدہ ہے اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ تو یہ شہر بھی مدینے کو ملا ہے اب دیکھو مدینے کا شہر بھی پاک حضور کا زمانہ بھی فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے جس میں محمد مصطفیٰ ہے خیر قرون نے کرنی سم الدین یلون سم الدین نے یلونا اس کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ اس کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ تو زمانہ بھی سب سے بہتر مقام بھی سب سے بہتر مدینہ بھی سب سے بہتر اچھا اور عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں نسان نبی ازواج نبی عورتیں بھی سب سے بہتر اور گھرانے بھی سب سے بہتر ان کو تو اللہ حکم دے کہ گھر سے باہر نہ نکلو اور نہ بھی کننا پہلا پردہ یہ ہے کہ گھر میں رہو اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا بھائی نبی کی بیویاں تو پاک تھیں ان کو کیا ڈر تھا اگر پاک بیوی کو بھی اگر ازواج رسول کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی عام مسلمان عورت کو کیسے اجازت ہے اچھا ایک اور انہوں نے خنڈاس نے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا یہ اگر ہم عورتیں باہر نہیں نکلیں گی ترقی کیسے کریں گے وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی اب ایک مرد بچارہ کماتا ہے اس کو چھ ہزار تنخواہ ملتی بیوی بھی اگر کمائے تو بارہ ہزار ہو جائے گی یہ تو مولوی پاگل کریں کہتے چھ ہزار پہ گزارا کرو اب چھ پہ دو گزارا کرو تو تین تین ہزار ہو جائے گا ان کو تو زیادہ آتی نہیں حساب آتا نہیں یہ تو پاگل لوگ ہیں ان کا تو دماغ ہی خراب ہے بھی جب میں بھی کماؤں گا بیوی بھی کمائے گی اور اللہ دو تین لڑکیاں دے دے وہ بھی کمائیں گی سبحان اللہ سارا گھر بھر جائے گا تو کہتے ہیں یہ تو جناب اس لیے جب تک عورتیں کام نہیں کریں گی ترقی کیسے ہوگی اچھا ایمان سے کہیں کہ حضور کے دور میں جو ترقی ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتیں کام کرتی تھیں یورپ جب جہالت کے گڑوں میں گرا ہوا تھا نا مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی علم تھا یورپ کو تو سارا علم کہاں سے گیا ہے اسپانیہ سے سارا علم ان کو کہاں سے ملا ہے ہماری کتابوں سے ساری ترقی ان کو کہاں سے ملی ہے ہمارے اللہ کے قرآن سے آج بھی ماشاءاللہ اللہ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں آپ تو جانتے ہیں آج بھی ابن سینا کو بڑھا رہے ہیں آپ آپ کی ساری ڈاکٹری کی بنیاد کیا ہے ابن سینا پہ آ کر رک جائے گی تو اب یہ دیکھیں کہ بھائی اسی لاکھ مربع میل صحابہ نے فتح کر ڈالا اس لیے کہ عورتیں کام کرتی تھیں اس لیے ترقی کی اور یا اب جناب اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب سے ہم عورتوں کو میدان میں لے آئے ہم نے کتنے ملک فتح کیے ٹھنڈے دل سے پڑے ہوئے دو اور دو چار کی بات یعنی جب تک عورتیں گھروں میں تھیں عورتیں پردے میں تھیں عورتیں حجاب میں تھیں عورتیں اپنے گھر کی زندگی کی ذمہ دار تھیں مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار تھا اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا کفر سکڑتا گیا مٹتا گیا مشرقین ختم یہودیت ختم نصرانیت ختم عیسائیت ختم اور اس مقام پہ جا پہنچا ماشاءاللہ اللہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں سین ہے چین کہاں ہے آپ دیکھیں کہاں مدینہ منورہ ہے کہاں بابرا نہر جی ازبکستان اور تاجکستان اور یہ سارا سمر و بخارا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اسی لیے علامہ اقبال کی اللہ قبر پہ رحمت کرے کتنی بڑی بات کر گیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاش کر بڑی بات کہہ گیا وہ اپنے دور میں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور یہ پاسبانی کہاں سے کہ نیل کے ساحل سے لے کر کیونکہ نیل پہ کون تھا ہمارے بھی ناس تھا اور کاش کر بھی اچھا آج بھی آپ میں تو چونکہ ان پڑھ آدمی ہوں میں نے پرائمری بھی نہیں پڑھی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کبھی نقشہ چاہ کے پھیلا کے دیکھیں کہ یہ ساری اسلامی ریاستیں جو ہے نا ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اللہ نے ایک ہار بنایا ہو ہر کے گلے کے لیے ایک دوسرے سے ایسے منسلک ہیں روس کو افغانستان سے کیا لینا تھا افغانستان میں کون سے پیسے پڑے ہوئے تھے کہ آگ لے جاتا اس کو تو آنا تھا نا گرم پانیوں پہ ورنہ اس کو وہاں کیا ملنا تھا کیا پڑا ہوا تھا وہاں اب ان کا دماغ خراب ہے یہ کیا پہاڑوں کو مار مار مار مار کے اجاڑے کیا ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ چیزیں جو اس ملک میں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی مسلمانوں کو کیسے اس ہار سے نکالا جائے تو جب تک ہم پردے میں تھے اس وقت تک تو ہم نے ترقی کی اور جب ہماری عورتیں ماشاءاللہ اللہ باہر آ گئیں دوپٹہ سر کے بجائے گلے میں آ گیا اب گلے کے بجائے بھی کندھے پہ آ گیا ماشاءاللہ تو اب کیا خیال ہے ہم نے کتنی ترقی کر لی نہیں ذرا ٹھنڈے دل سے وہی عورتیں چلو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سمجھا دیں کہ جناب جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے دیکھو ہم نے کتنے ملک فتح کر دیے جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے دیکھو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے ہمارا ایک بندہ بھی اب باہر کام کرنے کے لیے نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتا چونکہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں اس لیے ہم تو کما رہے ہیں تو یہ ساری بات تو پہلا پہلا حکم کیا ہے کہ وہ کرنفی بوتھ کننا اور یاد رکھنا کہ یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کو نہیں ہے کیوں اگر یہ حکم حضور کی بیویوں کو ہے تو وہ عقیم نسلاد نماز قائم کرنا یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو پھر حکم ہوگا کہ باقی تو نہ پڑھیں وہ آتی نہ اور زکوٰۃ ادا کر یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو حکم اور کوئی زکوٰۃ نہ دے بعط اللہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ بھی پھر ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا تو اس لیے یہ بات غلط ہے یہ عظمت رسول ہے لا